أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تم جہاں بھی ہوگی موت تمہیں پالے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں ہوگے اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کے پاس سے ہے پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں عیسائیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم جہاد سے کترا رہے ہو جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ کہیں بھی تمہیں آدھ بوچے گی اس کے بعد اللہ نے منافقین کی ایک اور صفت بیان کی کہ جب ان کے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اچھا جان کر ہی یہ سب کچھ دیا ہے اور اگر قحط سالی اور مال و اولاد میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم ہی جب سے مدینہ میں آئے ہو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور اس بات میں تو یہود بھی منافقین کے ساتھ شریک تھے کہتے تھے کہ جب سے یہ آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب یہاں آئے ہیں ہمارے اناجوں اور پھلوں میں کمی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے زوم باطل کی تردید کرتے ہوئے آپ کہیے کہ اے منافقوں نعمت یا مصیبت سب کا تعلق اللہ سے ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم جہالت و اعناد میں مبتلا ہو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا